السلام علیکم وعلیکم السلام دیکھیے امت میں بات کا زمانہ یعنی سوال کا زمانہ ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوئی وہ تھی عظمت غیر اللہ یاد رکھیے اس کو سب سے بڑی برائی ہے یہ قرون مشہور محب الخیر جو ہے انہوں نے سلاسا اس کے بعد ہی آ گئی ہے تین جنریشن کے بعد ہی آ گئی غیر اللہ آج تک وہ قائم ہے اور اس کے دو بہت ہی زیادہ پیٹل نقصان ہے بہت ہی مولک نقصان ہے نمبر ون اللہ سے اعلیٰ تعلق ختم ہو جاتا ہے ایک رسمی عقیدہ بن جاتا ہے تو اعلیٰ تعلق ہے اللہ سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہیں بھی جائیے علماء اور شیوخ کے مجالس میں تو اللہ سے چرچا نہیں کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے تو چرچا کہاں سے کریں گے البت غیر اللہ آیا امت میں تین جنریشن کے بعد تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ اللہ سے بڑھتا تعلق ختم ہو گیا جو آج تک جاری ہے دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ کو اللہ سے برتر تعلق نہیں ہے تو برتر معرفت کون دے گا آپ کو برتر معرفت دیتا ہے اللہ کہیں اور سے نہیں ملے گی آپ کو تو برتن آفت ختم ہو گئی پورا تین جنریشن کے بعد مسلسل یہ دونوں چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے البتہ خداوندی دوسرے لوگ شریک ہو گئے بلکہ عزمت خدا عظمت دوسروں کو دے دی گئی اللہ سے رسمی عقیدے کے درجے میں باقی رہا اللہ سے رسمی عقیدہ اور عظمت دوسروں کے لیے نتیجے تر کیا ہوا کہ دو پیر اعلیٰ سے امت معلوم ہو گئی ایک ہے اللہ سے بڑھتا تعلق ہے اللہ کی برتر معرفت اس پر آپ لوگ غور کیجیے گا اور یہی جڑ کی بات ہے آپ لوگوں کو خود اپنے اندر نکالنا ہے ایک ذرہ بھی کہیں باقی ہے دیکھیے سب سے بری چیز جانتے کیا ہے عزبت خیش دوسری تو نکل جاتی ہیں خیش نکل نہیں پاتی کہنے کہ چھپ رہتی ہے وہ اسی لیے کھل کر آگے اعتراف نہیں کرتا عام طور پر آپ کوئی بھی کھل کر اعتراف کرتا نہیں کیوں البت خیش کا بت اٹھتا ہوا نظر آتا ہے البت اللہ میں سب سے جو بری چیز ہے وہ خیش ہے آپ لوگوں کو میں کہوں گا انہیں کروں گا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک گھرنا نکالیے اور اس کو سمجھ لیجیے کہ آپ کو البتہ اکاگر نکالنا تو بہت آسان ہے البتہ خیر نکالنا بہت زیادہ مشکل کیونکہ وہ چھپا رہتا ہے مائنڈ میں مائنڈ سے آدمی خود بھی باخبر نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو سوچیے اپنے اندر بانی ڈیولپمنٹ چاہیے تاکہ جنت میں اعلیٰ درجات سے ثابت ہو میں دعا کرتا ہوں فضرات کے لیے اطلاع کو ساتھ لیکن اس کو جو میں غور کیجیے گا اکابر کو نکالنا آسان ہے البت خیش کو نکالنا بہت مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے جو لوگ البت اکابر کا توڑ دیتے ہیں وہ بھی البت خیش میں جیتے رہتے ہیں اس طرح غور فرمائیے آپ کو اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے دین کے بوٹر